حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شہداء عہد کو ان کی شہادت گاہی میں دفن کیا جائے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات